اللہ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 قیام اللیل میں تلاوت کیے گئے تیئیسویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں سورہ یاسین چل رہی ہے اس عظیم سورہ کا ابتدائی حصہ بائیسویں پارے کے آخر میں یہ سورہ اس طرح شروع ہوتی ہے یاسین و القرآن الحکیم المرسلین المرسلیم صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قرآن حکیم کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں در حقیقت یہ آیت اور یہ بات کفار مکہ کے ایک انکار کے جواب میں ہے انکار کیا ہے وہ یقول الوین مرسلا کافر بولتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کی قسم آپ رسول ہیں پورا قرآن کھول کر دیکھ ڈالیے گے کہ کسی نبی کی تصدیق اور توثیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قسم نہیں کھائی ہے صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارک ہے جن کی نبوت کی اور رسالت کی تصدیق و توثیق کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے بقیہ کسی نبی کی رسالت اور نبوت کی تصدیق و توثیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قرآن کی قسم نہیں کھائی اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ جب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے انذار کرتا ہے لتن زیرا قوم مما ان با پوم تو انذار کو بعض لوگ قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اس انذار کو اس ڈراوے کو قبول نہیں کرتے اس طرح انذار کے تعلق سے قبول کرنے کے تعلق سے اور نہ قبول کرنے کے تعلق سے دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک گروہ جو انظار کو قبول کر لیتا ہے اس کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں اتباع ذکر یہ ذکر کی اتباع کرتے ہیں وہ خشی اور رحمان بلغیب اور اللہ کو دیکھے بغیر اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں ایک بات تو یہ دوسرے انا اندمو آسا رہ ہم انسان کے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور انسان کے اعمال کے اثرات کو بھی لکھ رہے ہیں اللہ اکبر ماکدموں سے انسان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ آسارہم سے انسان کے اعمال کے اثرات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی جہاں ہم انسان کے اعمال کا ذکر یا اس کی کتابت لکھوا دیتے ہیں اس کی کتابت کروا دیتے ہیں اسی طرح ان کے اعمال کے اثرات کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں مرنے کے بعد اعمال کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور اعمال کے اثرات کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے امال لکھ لیے جاتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے امال کے اثرات کیا ہوتے ہیں مثلاً کوئی اچھی کتاب چھوڑ گیا کوئی سرائے بنا کر چلا گیا جس کو صدقہ جاریہ کہتے تو اس کے ان اعمال کے اثرات کا ثواب برابر مرنے کے بعد اس کو پہنچتا رہے گا یہ ہے اعمال اور ان کے اثرات جو لوگ انتظار کو قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انا جالنا فی آنا قیم اغلا افقان مکمحن ثم جعلنا من بين ايديهم ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ان کے گلوں میں ان کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح ان کی گردن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے خنزیر کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے غور سے دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ وہ جانور ہے کہ نہ تو اپنی گردن کو دائیں گھما سکتا ہے نہ اپنی گردن کو بائیں گھما سکتا ہے نہ اپنی گردن کو نیچے کر سکتا ہے صرف سامنے دیکھ سکتا ہے اس کو اگر دائیں جانب دیکھنا ہے تو اسے دائیں طرف بالکل مڑنا پڑے گا بائیں طرف اگر حملہ کرنا ہے تو بائیں طرف بالکل مڑنا پڑے گا پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا تو بالکل پیچھے کی طرف مڑنا پڑے گا اس کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے داہنے طرف نہیں مڑ سکتی بائیں طرف نہیں مڑ سکتی نیچے کی طرف نہیں جھک سکتی تو ایسے ہی ہم ان لوگوں کو جو انزار کو قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ خنزیر کی گردن کی طرح ان کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے نہ دائیں دیکھ سکتے نہ بائیں اور نہ پیچھے اور نہ نیچے نیچے نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب کیا ہے اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتے کم سے کم اپنے وجود کو دیکھتے اور غور کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی دائیں بائیں طرف دیکھتے تو کائنات کے آثار سے ان کو ہدایت ملتی اس کے علاوہ آگے اور پیچھے کا معاملہ رہا دائیں بائیں تو گردن نہیں گھما سکتے نیچے دیکھ نہیں سکتے رہا آگے کا معاملہ اور پیچھے کا بتایا گیا وہ جاننا ممبئی ومن خلفیم سدا ہم نے ان کے آگے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے آگے بھی نہیں دیکھ سکتے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے ایسی دیوار ہم کب کھڑی کرتے ہیں جب ان کے بارے میں حق پورا ہو چکا ہوتا ہے بات ان کے بارے میں پوری ہو چکی ہوتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں لقد حق القول علیہم ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے تو اب یہ کسی بھی طریقے سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے بادہ اصحاب یاسین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بستی کی طرف پہلے دو رسولوں کو بھیجا گیا مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام انتا کیا تھا لیکن قرآن حکیم نے بستی کا ذکر نہیں کیا اور نہ تو دو رسولوں کے نام بتائے بس یہ فرمایا وزرب لہم مثلا اصحاب القریہ آپ ان سے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے گاؤں والوں کا واقعہ کیا ہے وہ اللہ کے نافرمان تھے ان کی ہدایت کے لیے ہم نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا مسنعین دو رسولوں کو ہم نے بھیجا ان دونوں کا انہوں نے انکار کر دیا ہم نے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے اس طرح تین رسول اس بستی میں پہنچ گئے تو انہوں نے تین باتیں کہیں ان رسولوں سے پہلی بات کیا تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر وہی اترتی ہے اور ہم رسول ہیں اور ہم بالکل سچی بات پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے تین باتیں اس کے جواب میں کہیں کیا کہا کالو مان مسلونا تم تو ہماری طرح انسان ہو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو لہٰذا تم رسول نہیں ہو سکتے انزل رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اوپر اوپر سے وہی اترتی ہے ان انتم اللہ بون تم کہتے ہو کہ ہم صداقت پیش کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو تم ان تین باتوں کے جواب میں انہوں نے دو باتیں کہیں کالو یا عالم ابو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور دوسری بات وما علینا المبین ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی پیغام پہنچانا ہمارے بےسٹ کا مقصد تھا ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا اب ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اختیار میں ان کی موجودگی میں کچھ دنوں کے بعد کچھ پریشانیاں اس بستی کے اوپر آئیں تو اس پریشانی کا ذمہ دار ان آفتوں کا ذمہ دار ان بستی والوں نے ان تینوں رسولوں کو ٹھہرایا اور کہا کالو ان تو پیئر نہ تمہاری وجہ سے یہ سب نحوستیں پیدا ہو رہی ہیں بجائے غصے میں آنے کے انہوں نے بڑی نرمی سے اس کا جواب دیا کالو تو یہ ہماری نحوست کی وجہ سے پریشانیاں تمہارے اوپر نہیں آ رہی ہیں بلکہ یہ تمہاری بدامالیوں کی وجہ سے تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر آگے ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے پتا یہ چلتا ہے کہ ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی روح ایسی رہتی ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پوری بستی میں صرف ایک آدمی ایسا موجود تھا جس کی سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا قوم نے جب یہ دھمکی دی کہ اس بستی سے تم لوگ نکل جاؤ ورنہ ہم تم کو رجم کر دیں گے لم تن جمن کم مسنگاب نلین تم بستی سے نکل جاؤ نہیں تو ہمارے اوپر اور کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا بہتر ہے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ وہ آدمی جس نے ایمان قبول کر لیا تھا گاؤں کے بالکل آخر میں رہتا تھا اللہ نے فرمایا وہ جراجی دوڑا دوڑا آیا گاؤں کے کنارے سے کہ وہ رسولوں کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہے اور رجم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا پوری جرات مندی کے ساتھ پوری ڈیرنگ کے ساتھ ایمان انسان کے اندر کتنی جرات پیدا کر دیتا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے پوری قوم کے سامنے تنہا ایک نو مسلم مرد مومن کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میری قوم تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا ہے تبیر المرسلین قال قوم المرسلین اے میری قوم مرسلین کا کہنا مان لو یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اور یہ سچے رسول ہے اور ان کی صداقت کے اوپر دو دلیلیں پیش کرتا ہے من لا تبی اجرا دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں تمہیں صحیح بات بتانے کے لیے کچھ تم سے مانگ رہے ہیں یعنی بے غرض نہیں ہے ایسا لکم اجرا وہ محتدون اور دوسری بات یہ بتاؤ کیا ان کے کردار کے اوپر کہیں نمائی کی جا سکتی ہے یعنی ایک طرف تو یہ اتنی دور سے آ کر کے تمہیں ہدایت کی بات بتا رہے ہیں اور اجرت میں کچھ نہیں لے رہے ہیں اور دوسری چیز کہ ان کی سیرت بالکل بے داغ ہے ایک ہی جملے کے اندر اس نو مسلم نے ان رسولوں کی صداقت ان کے نبوت اور رسالت کی تصدیق کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیے کہ جو بے غرض ہو اور جس کی سیرت میں داغ ہو وہ رسول ہوتا ہے اور اس کی بات مان لینی چاہیے پھر اس کی تقریر آگے بڑھتی ہے بولتا ہے یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں یہی نا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو کون سی بری بات کہہ رہی ہے کون سی غلط بات کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ اللہ آبد ترجعون آج تخل مندونی اللہ تغنی تخم ولا تکن انی عید القن لفی علی مبین انی عید الفیظ علی مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا بما غفر لی ربی من المکرمین یہ اس کی تقریر ہے کہا کہ میری قوم ذرا یہ بتاؤ کہ معقول بات کون سی ہے یہ کہ جن جس نے پیدا کیا جو خالق ہے اس کی پوجا کی جائے یا جو خالق نہیں ہے ان کی پوجا کی جائے بتاؤ یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمہارے خالق ہیں تم کو پیدا کرنے والے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں پھر جو تمہارا حقیقی خالق ہے اس کی پوجا یہ معقول بات ہے نا اور ایک بات اور سن لو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے اس شرک اور کفر کی وجہ سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے تو تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ اپنے زور اپنے بل پر کیا تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں پتا نہیں میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا اگر میں یہ بات مانوں تو میں کھلی ہوئی گمراہ میں ہوں انی عید مبین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب گم دیکھو دعوت کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گمراہ ہو بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ بات تسلیم کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں دیکھو بات کرنے کا طریقہ دیکھیے کیسا ہے اس میں ایک دائی کے لیے بہت ہی بہترین نقطہ پوشیدہ ہے نو مسلم تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ہو گے وہ یہ کہہ رہا ہے اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا یہ ہے دعوت کا طریقہ سامنے والے کو بغیر اشتعال دلائے ہوئے اپنی بات پیش کر دی جائے اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے انی این آمنت دربکون کان کھول کر سن لو تم لوگ ایمان نہیں لا رہے نا میں تو ایمان لے آیا ہوں اینی آمنت دروک اور ایک بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے میں اپنے رب پر ایمان نہیں لایا ایسا نہیں بول رہا ہے حالانکہ اسے کیا کہنا چاہیے میں اپنے خالق کے اوپر ایمان لے آیا یہ کہہ رہا اینی آمنت بے کم میں تم لوگوں کے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں یہ میرا ہی رب نہیں جس کے اوپر میں ایمان لایا وہ تمہارا رب بھی وہ تمہارا بھی رب ہے اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے فس میری بات سنو اتنا سننا تھا کہ قوم مشتعل ہو کر کے اس کے اوپر پل پڑی اور اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ وہی مر گیا ادھر وہ مرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا قیل خلل الجنہ کہا کہ اے مبارک روح تو جنت میں داخل ہو جا اس کا مطلب ہے کہ شہدا کے لیے برزخ نہیں ہے وہ فوراً جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور دن بھر وہ جنت کے باغوں میں چرتے چگتے رہتے ہیں اور شام کے وقت عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں وہاں پہنچ کر کے جنت میں کہنے لگا کال یا لئی تو قومی عالمون کاش میری قوم جان لیتی غفل علی ربی و جالنی المکرمین کہ اللہ نے میرے گناہوں کو کس طرح بخش دیا اور میرا کتنا اکرام کیا ہے میری کتنی عزت فرمائی ہے اللہ نے کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا پتا یہ چلا کہ قوم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اسے سیدھا راستہ برابر بتاتے رہیے اس کے سامنے حق کا پیغام پیش کرتے رہیے وہ تمہیں برا بھلا کہیں وہ تمہیں مارے یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے قتل کے بھی در پہ ہو جائے تب بھی ان کی خیر خواہی نہ چھوڑو ان کو برابر ہدایت کی راہ بتلاتے رہو دیکھو اس مرد مومن کا خیال کی مرنے کے بعد جنت میں بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ایمان لانے کی وجہ سے کس طرح میرا اعزاز اکرام کیا ہے تو مومن کو اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی ہمیشہ نفع بخش رہنا چاہیے فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں مارے گالیاں دیں تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی مت چھوڑو اصحاب یاسین کے واقعے سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے اب چونکہ بات یہ چل رہی تھی واقعہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے ایمان لانے کی وجہ سے مار ڈالا وہ جنت پہ پہنچ گیا تو کیا مرنے کے بعد زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرنے کے بعد زندگی ہے باس بادل موت کے اوپر دو مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہیں دو مشاہداتی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں پہلی دلیل وہ اللہ مردہ زمین کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہے ہماری یعنی انسان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی تم کسی ہرے بھرے میدان سے گزرے ہو کہاں گزرے کہا کہ کون سے موسم میں کہا برسات کے موسم میں کہا کہ اچھا بالکل چلچلاتی دھوپ کے اندر گرمی کے موسم میں اسی میدان سے کبھی گزرے ہو بولے ہاں گزرے اس وقت اس میدان کا کیا حال تھا بولے ایک بھی پودا نہیں تھا یہاں تک کہ پودے کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھی یعنی سارے پودے مر چکے تھے ان کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھی مر گئی تھی زندگی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اچھا یہی زمین جس کے پودے مر گئے تھے ان کی جڑیں سوکھ گئی تھی برسات کے موسم میں تم اسی میدان سے گزرے ہو تو تم نے کیا دیکھا یہ دیکھا کہ پورا میدان پودوں سے ہرے بھرے پودوں سے بھرا ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے اسی طرح آدمی جب مر کر کے سڑ گل کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے تو ہم جب سور حضرت اسرافیل سے پھکوائیں گے تو وہ سور منزلے بارش کے ہوگا زمین سے اسی طرح مردے نکل پڑیں گے جیسے کہ بارش کے موسم میں چٹیل میدان کے اندر لا تعداد پودے نکل آتے ہیں اور تعداد اتنی ہوتی ہے پودوں کی تم گن نہیں سکتے اسی طریقے سے سور پھونکے جانے کے بعد جب زمین سے مردے نکلنے لگیں گے تو ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ تم ان کو گن نہیں پاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک مشاہداتی دلیل پیش کی اس کے بعد یہ فرمایا سبحان الذي خلق الارض خلق الازواج كلها پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو یہاں تک کہ نباتات کے اندر بھی پودوں میں بھی جوڑے ہوتے درختوں میں بھی جوڑے ہوتے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر یہ تھیری موجود ہے سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے گورے کے مقابلے میں کالا کالے کے مقابلے میں گورا لمبے کے مقابلے میں ناٹا خوبصورت کے مقابلے میں بدصورت ہر چیز کا جوڑا ہے مرد کے مقابلے میں عورت اور ایک بات اور یاد رکھو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی مثلا مرد اگر عورت سے نہ ملے تو انسان کی نسل نہیں چلتی گویا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب چیز اپنے جوڑے سے ملے جب ہر چیز کا ایک جوڑا ہے یہ بھی مانتے ہو اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی تو دنیا ہے اس کا ایک جوڑا ہونا چاہیے وہ آخرت ہے اور دنیا جب تک آخرت سے نہ ملے تب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا لہذا مانو کہ دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے جو مرنے کے بعد تمہارے سامنے آئے گا اسی کو آخرت کہتے ہیں کتنی شاندار دلیل دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تزویج سے باس بادل موت کے اوپر استدلال فرمایا رہا آواگمن کا تناسخ کا اور پنرجنم کا معاملہ تو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ان لوجیکل ہے غیر منطقی اس لیے کہ کانسیپٹ یہ ہے ری انکارنیشن کا کہ ایک انسان دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر اسے اچھے جون میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی برے اعمال کرتا ہے تو اسے کتا بنا دیا جاتا ہے بلی کے جون میں رکھ دیا جاتا ہے سزا بھگتنے کے لیے کیڑا بنا دیا جاتا ہے کوئی اور جانور بنا دیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے برے اعمال کیے مرنے کے بعد اسے کتا بنا دیا گیا کسی جانور کی جون میں اس کو منتقل کر دیا گیا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ غلط اور صحیح خیر اور شر ان کی تمیز یہ انسان کا خاصہ ہے جانوروں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ خیر کیا شر کیا ہے غلط کیا اور صحیح کیا مفید اور مضر کی تقسیم تو ہے لیکن غلط اور صحیح کی تقسیم ان کیا نہیں ہے تو جب یہ انسان کا خاصہ ہے کہ غلط کیا صحیح کیا ہے جانوروں کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ خیر کیا شر کیا ہے تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے صلاحیت ہی نہیں نا جاننے کی تو وہ خیر کیسے کریں گے پھر اگلے زون کے اندر وہ اچھے کالم میں ڈھالے جائیں کالم میں منتقل کیے جائیں جب اسے معلوم ہی نہیں نیک امال کیا ہے اور برے اعمال کیا ہے تو وہ اچھے برے امال جانے بغیر کیسے نیک امال کرے گا لہذا یہ ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے بالکل غیر منطقی ہے لوجیکل دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو گنہ گار ہیں یہ تو آدمی مانتا ہے اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اچھے لوگ بہت کم ہوتے برے لوگ بہت زیادہ ہوتے تو برے لوگ جب مر رہے ہیں تو وہ کیڑے میں کوڑے بنا دیے جا رہے ہیں تو انسان کی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے وہ گھٹنی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے انسانوں کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لہذا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے مشاہدہ طور پر بھی اور تیسرے یہ کہ اس طرح تو نہ تو کسی کتے کو روٹی ڈالی جا سکتی ہے نہ کسی گائے کے سامنے کھانا رکھا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کو تو سزا دی جا رہی ہے اس سے پہلے انسان تھے اور جب اللہ انہیں سزا دے رہا ہے تو ہم کیوں ان کے بارے میں اچھا سوچیں ان کو کھانا دیں ان کی خیر خواہی کریں ان کا خیال رکھیں ان کی نگہداشت کریں تو جس بھی زاویے سے دیکھیے تناسخ آواگمن اور پنرجنم کا عقیدہ بالکل بے بنیاد ٹھہرتا ہے آگے یہ بتایا جا رہا ہے نہ کل ارجون القدیم بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں چاند کی پرستش کرتے ہیں در حقیقت یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی عام طور پر انتیس یا تیس دن کے اندر یہ زمین کا چکر پورا کر لیتا ہے لیکن چونکہ ایک دن وہ مستور رہتا ہے اماوسیا کے دن تو عموماً کل اٹھائیس منزلیں اس کی ہوتی ہیں عموماً جنرلی عام طور پر اٹھائیس منزلیں اس کی ہوتی ہیں ایک دن اماوسیا کے دن مستور رہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ چاند بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے فل مون ہو جاتا ہے پھر گھٹتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے ہتہ آدک ارجن القدیم یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی کمر بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے بتاؤ جو گھٹتا ہو بڑھتا ہو اور آخر میں جس کی کمر ٹیڑی ہو جاتی ہو اس کوزا پشت کی اس ٹیڑھے کمر والے کی عبادت اقلن تسلیم کی جا سکتی ہے جو گھٹے بڑھے اور آخر میں اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اس ٹیڑھی کمر والے کی عبادت کی جا سکتی ہے اس کا گھٹنا بڑھنا آخر میں ٹیڑھی کمر والا ہو جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کوئی حکمر ہے جس کو گھٹا رہا ہے بڑھا رہا ہے اور اس کی کمر ٹیڑھی کر دے رہا یہ سورج بھی پرستش کے لائق نہیں ہے کیوں وہ شمس تجریل مستقر تقدیر کا تقدیر یہ سورج بھی اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے مستقر کے دو مطالب ہوتے ہیں ایک مستقر زمانی اور ایک ہوتا ہے مستقر مکانی مستقر مکانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے باہر نہیں جا پا رہا ہے اپنے آربٹ سے یہ ہے مستقر مکانی اگر اپنے آربٹ سے نکل جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے اس کا اپنے آربٹ ہی میں رہنا مستقر میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اسے ٹھہرائے ہوئے وہ معبود نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کسی کو حکمرانی ہے اور مستقر زمانی کا مطلب جیسے انسان کے اوپر سے جب وقت گزرتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے جیسے ایک وقت میں انسان مر جاتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے ایک دن وہ بھی بے نور ہو جائے گا یہ ہے مستقر زمانی غور کیجئے سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً دو سو پچاس کلو میٹر فی سیکنڈ اپنے محور پر گردش کر رہا ہے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے اس کی رفتار ہے اور اس کی مداری گردش کب پوری ہوتی ہے ستائیس دن کے اندر تو اس کی مہوری گردش پوری ہو جاتی ہے دو سو پچاس کلو میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے اور اس کی جو مداری گردش ہے وہ تقریباً پانچ سو بلین سالوں کے اندر پوری ہوگی پانچ سو بلین سالوں کے اندر اس کی مداری گردش پوری ہوتی ہے ایک عظیم کوڑا ہے اور یہ چل رہا ہے کوئی تو کوئی چلانے والا ہے یہ معبود نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی حکمرا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وہ نشا نوکری کو فلا سوری قلم ہم نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ کشتی کہیں ڈوب رہی تھی ایک بزرگ گئے انہوں نے اپنا ہاتھ لگا کر کے کمر لگا کر کے اس کشتی کو دریا کے پار کر دیا اللہ فرما رہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے وہ ان نشا اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے فلاں سوری خلوم ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو ان کا کوئی غوث نہ ہو ولا ان قزون اور نہ تو ان کو بچایا جا سکے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کسی کشتی کو ڈبونا چاہیں تو فلاں سوری خلوم کوئی فریاد رس وہاں پہنچ نہیں سکتا کوئی اس کشتی کو نہیں نکال سکتا اور نہ کشتی والوں کو بچایا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں کوئی غوث نہیں اس کے بعد کفار اور مشرقین کی ایک عجیب منطق کا جواب دیا جا رہا ہے ایک نرالی منطق کا جواب دیا جا رہا ہے منطق کیا ہے ان کی وہ ذکر کی گئی اللَّهُ وَطَعَمَهُ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو غریبوں کو دو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے قال الوین کفر امن تو یہ کافر ایمان والوں سے بولتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا دینا نہیں چاہا ان کو ہم کیسے دیں یعنی اللہ کے چاہنے سے یہ غریب ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو دے اللہ اگر دینا چاہتا تو ان کو دے دیتا نا ان کو نہیں دیا اس کا مطلب اس کی مشیت تھی اب اگر ہم ان کو دے تمہارے کہنے کی وجہ سے تو اللہ کی مشیت پہ دخل اندازی کر رہے ہیں یہ ان کی نرالی منطق تھی جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام تعاون باہمی کے اوپر رکھا ہے ذرا غور کرو کہ امیر کو بھی غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو بھی امیر کی ضرورت ہے اگر امیر کا جوتا پھٹ جائے تو سلنے والا کون ہوگا یہ غریب آدمی تو یوں امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہے اور غریب جب جوتا سلے گا تو اسے پیسہ ملے گا نہ کسی امیر کا احسان غریب کے اوپر ہے نہ کسی غریب کا احسان امیر کے اوپر ہے اسی تعاون باہمی کے اوپر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے ذرا غور کرو کہ اگر تم کسی غریب کو دو گے تو اس سے تمہارا فائدہ ہے کہ نہیں کس فائدے کے لیے دے رہے ہو یہی نا کہ آخرت کے اندر ہمیں اس کا بدلہ ملے تو تم نے جو دیا اپنے فائدے کے لیے دیا ہے اس میں غریب کے اوپر تمہارا احسان کیا رہا اس لیے کہ تم نے جو اسے دیا ایک مقصد کے تحت دیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا تو تم نے غریب پر احسان کیسے کیا اور تمہاری یہ منطق بڑی نرالی ہے کہ تمہارا بچہ اگر بھوک سے دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو اس وقت یہ منتق نہیں چلاتے فوراً اسے دودھ پلاتے ہو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ چاہتا تو اسے دودھ پلا دیتا بلکہ تم ذریعہ بنتے ہو اس کی بھوک کی تسکین کا ایسے ہی کوئی غریب اگر بھوکا ہو تو تم ذریعہ بنو اس کی بھوک کے مٹانے کا جیسے بچے کے رونے کے اوپر تم یہ نرالی منطق نہیں چلاتے کہ اللہ چاہتا تو وہ بھوکا اس کو کھلا دیتا ایسے ہی غریب کے بارے میں بھی سوچو جس طرح تم اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہتے جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور میں پھونک مار دیا جائے گا اسرافیل سور پھونک دیں گے تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بھاگنے لگیں گے انسلون بھاگنے لگیں گے اور جیسے ہی اپنی قبر سے اٹھیں گے کہیں گے کالو یا ممبر قدینہ ہائے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگایا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قبر کو مرکد کہا ہے مرکد مانے سونے کی جگہ یعنی ہم سوئے ہوئے تو ہم کو جگہ دیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا اگر عذاب ہوتا تو یہ اس کو سونے کی جگہ نہ کہتے یہ سوال ہے لہذا قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو سور پھونکے جانے کے بعد جب مردے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوگا یا وہی لنا ممبا سنا ممبر قدینہ ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا یعنی وہ سو رہے تھے عذاب نہیں ہو رہا تھا اگر عذاب ہوتا تب بولتے کہ ہم کو ہماری عذاب گاہ سے کس نے اٹھا دیا سونے کی جگہ خواب گاہ یہ نہ کہتے اس کا مطلب وہ سو رہے ان کے اوپر عذاب عذاب نہیں ہو رہا ہے جواب اس کا یہ ہے وہ قدف وار دفی بابل حادیث انل قبوری رخ دتن نفخ سور کے سور کے پھونکے جانے سے کچھ پہلے یہ عذاب ملتوی کر دیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا عذاب منقطع ہو جائے گا یعنی سور پھونکے جانے سے کچھ پہلے قبر والوں کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ چالیس سال کا عرصہ ہوگا اس چالیس سال کے عرصے میں قبر والوں کے اوپر عذاب نہیں ہوگا مکمل نیند میں ہوں گے ظاہر ہے کہ جب چالیس سال ان کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا تو وہ سو ہی رہے جب اٹھیں گے تو فطری طور پر یہی بات بولیں گے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگہ اس لیے کہ چالیس سال تک تو ان کے اوپر عذاب قبر منقطع تھا جب اٹھیں گے تو یہی بولیں گے نا لہذا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بات بد بخت ایسے ہوں گے جو اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے بولیں گے کہ ہم شرک والے نہیں تھے کالو اللہ ربنا ماں کنہ مشرقین اتنے بوکھلا جائیں گے اتنے گھبرا جائیں گے کہ اللہ کے سامنے اسی کی قسم کھا کر کے بولیں گے کہ دنیا میں ہم شرک نہیں کرتے تھے واللہ ربنا ماں کنہ مشرقین خدا کی قسم اے ہمارے رب ہم دنیا میں شرک کرنے والے نہیں تھے تب اللہ فرمائے گا ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دو آج ان کے ہاتھ اور پیر ہم سے ہم کلام ہوں گے بما كانوا سب آج ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کی جلدیں ہم سے گفتگو کریں گی ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے یہ مہر کیوں لگوائی جائے گی اس لیے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم شرک کرنے والے ہیں واللہ ربنا ما کننا مشرقین اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے اور پھر ہاتھ پیر گواہی دے دیں گے کہ یہ غلط بول رہا تھا اس کی زبان غلط بول رہی تھی اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ اللَّا لَهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ النَّصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مشرقین ایک منطق پیش کرتے تھے کہ یہ فرشتے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں بلکہ بندیاں ہیں فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے مقرب ہوتے ہیں اس کے درباری ہوتے ہیں اس کے قریبی ہوتے ہیں تو اگر کسی مقرب کو خوش کر لیا جائے تو وہ مقرب بادشاہ سے اس آدمی کا تذکرہ کرتا ہے اس کی سفارش کرتا ہے اور اس سفارش کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کی مثال اس بادشاہ کی ہے اور فرشتوں کی مثال مقربین کی طرح ہے کسی فرشتے کی پوجا کر لی جائے فرشتوں کی عبادت کر لی جائے تو یہ بادشاہ کے مقرب کی طرح ہوتے ہیں یہ اللہ سے سفارش کریں گے اور ہمارے گنا بخش دیے جائیں گے اور ہمارے مرتبے بڑھا دیے جائیں گے غور کیجئے یہی منطق آج قبر پرست بھی پیش کرتے کہ ہم کہاں بزرگوں کی پوجا کرتے ہم تو صرف ان کو اپنا سفارشی مانتے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں اللہ کے مقرب ہیں ان کی قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے رہو ان کے نام نظر و نیاز کرتے رہو خوش ہو کر کے یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے بالکل وہی منطق ہے جو مشرقین پیش کیا کرتے تھے ان کی منطق میں اور آج کر کے قبر پرستوں کی منطق میں شرک کے تعلق سے کوئی بھی فرق نہیں قرآن حکیم نے بڑی عجیب بات فرمائی لائے ستی اللہ کے بارے میں مثالیں پیش مت کرو فلا تصریف اللہ علم سال اللہ کے لیے مثالیں پیش مت کرو اللہ کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے اور کس نے کہہ دیا اللہ نے کیا لسٹ بھیج دیے کہ یہ ہمارے مقرب ہیں فرشتے ہمارے مقرب ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے لسٹ بھیجی ہے کیا کیا یہ لسٹ بھیجی ہے کہ فلاں فلاں ہمارے مقرب ہیں یا اگر کوئی بات کہے تو ہم ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے کیا ہم نے لسٹ بھیجی ہے یا ایسی بات کہی ہم نے تمہارے سامنے بھیجی ہے رکھی ہے لاستا ہوں نفسر ہوں یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے وہ لم جنتم ضرور یہ ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے جب کبھی ان بتوں کی مذمت کی جاتی ہے اور قبروں کی پوجا کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے اور اس حرکت کی مذمت کی جاتی ہے تو اپنے معبودوں کی حمایت خود ان کے پجاری کرتے ہیں جب معاملہ یہ ہے کہ یہ معبود جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی کوئی مذمت کرے تو اس کی مدافعت نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہیں کر سکتے دفاع کرنا پڑتا ہے بےچارے پجاریوں کو جب یہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانے پر قادر نہیں ہے ان کی مذمت کی جائے تو دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے بےچارے پجاریوں کو یہ سب زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ کہہ کہ معبود ہیں لا جندم لوگ یہ بےچارے پجاری ہی ان کے حاضر باس لشکریوں کی طرح ہیں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور کوئی انہیں کچھ کہے تو اس کا جواب یہ خود دیتے ہیں معبود دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے کیسا معبود ہے اس کے بعد ایک سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے نارا وہی بات ہے جس نے سبز درخت سے ہرے درخت سے آگ نکالی یعنی ہولی قرآن فورٹیس آکسیجن ہرے درخت سے آگ نکالی آکسیجن آگ ہی تو ہے ارے ہم نے اس کو آگ وہ کہہ دیا ہے آکسیجن کہہ دیا ہے ہم نے اس کا نام آکسیجن رکھا ہے قرآن حکیم اسے نار کہہ رہا ہے حقیقت یہ کہ آکسیجن آگ ہی ہے گیس ہے وہ آکسیجن جلاتی ہے اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے دونوں خطرناک مادے ہیں جلانے والے مادے ہیں اور عجیب بات تو یہ کہ ان دو جلانے والے خطرناک مادوں کو ایک جلا رہا ہے دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کر رہا ہے دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملا دیتا ہے ایس ٹو کے تناسب سے پانی بن جاتا ہے جس پر مدار حیات کیا قدرت ہے اس کی تو اللہ وہی ذات ہے جس نے ہرے درخت سے آگ نکالی ہرے درخت سے آگ نکالی ہوتا یہ تھا کہ جب عرب میں کسی شخص کو کسی جنگل کے اندر آگ کی ضرورت پڑتی تو دو درخت ہوتے تھے ایک مرخ ایک ایفار ایک درخت کا نام ہوتا تھا مرخ دوسرے کا نام افار ایک مونس ہوتا ہوتا تھا تھا ایک مذکر تو مرخ درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور کاٹتے وقت ان دونوں سے پانی گرتا ہوتا تھا کاٹنے کے بعد دونوں کو رگڑنے کے بعد آگ نکلتی تھی اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ذرا کہ جب تم ان دونوں کی ڈالیوں کو کاٹتے ہو تو ان دونوں کی ڈالیوں سے پانی گرتا ہے اور پانی آگ کے خلاف ہے پانی آگ کی ضد ہے دیکھو ہم پانی سے آگ نکال رہے ہیں زد سے زد کو پیدا کر رہے ہیں تب جب ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم زد سے زد کو پیدا کر رہے ہیں تو دیکھو راکھ آدمی مرنے کے بعد یا تو جلا دیا جاتا ہے راک ہو جاتا ہے یا پھر مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے مٹی بے جان راکھ بے جان اور اس کے مقابلے میں جاندار جب ہم آگ سے پانی پانی سے آگ نکال سکتے ہیں یا دیکھو ہم نے پانی سے آگ نکال دیا سے کو نکال دیا تو بے جان مٹی سے اور بے جان راک سے کیا ہم زندگی کے نمود نہیں کر سکتے باس بادل موت پر بڑا حسین استدلال ہے اور پیشین گوئی کر دی گئی کہ ہرے درختوں کے اندر آکسیجن ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے وہ یا کہ قرآن حکیم ہی نے آکسیجن کی فورٹیلنگ کی ہے آکسیجن کی پیشین گوئی کی ہے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے رب المشارق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے فرشتوں کی صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی یہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے یہ قسم نہیں ہے جیسے کہ ہم قسم کھاتے ہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے دلیل یعنی وہ چیز دلیل میں پیش کی جا رہی ہے اچھا یہ بتاؤ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بات کی تاکید نا بات کو موقع بنانا بس یہی مقصد ہوتا ہے قسم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز دلیل ہوتی ہے کسی دعوے کی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے اور دلیل دی جاتی ہے اس چیز کی اور اسی چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشارق کا رب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرق نہیں ہے بلکہ کئی مشرق ہیں ایک ایسٹ نہیں ہے بہت سارے ایسٹ ہیں ایک ہی مغرب نہیں ویسٹ نہیں ہے ایک بہت سارے ویسٹ ہیں بہت سارے مغرب بہت سارے مشارق اور یہ حقیقت ہے سائنسی اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ سورج آج جہاں سے نکلا ہے کل تھوڑا وہاں سے ہٹ کر کے نکلے گا دیکھیں تیسرے دن پھر وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر کے نکلے گا پھر چوتھے دن اس سے تھوڑا دور ہٹ کر کے نکلے گا تو دیکھو ہر روز مشارق بدل رہے ہیں اور جب ڈوبتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر ڈوبتا ہے پہلے دن کے مقابلے میں تو بہت سارے مشارق ہوئے بہت سارے مغارب ہوئے یہ جغرافیائی حقیقت قرآن حکیم نے بیان فرمائی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور ایک مطلب اور بھی ہے کی ہر ملک کے اعتبار سے مشارق مختلف ہوتے ہیں مثلا ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو کورے ارض پر ہر جگہ کے مقابلے میں جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کی سمتیں بدل جاتی ہیں جیسے کہ ابھی میں نے مثال دیا کہ ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو زمین پر کئی مشارق اور کئی مغارب ہو گئے اس اعتبار سے نیز اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ہی سیارہ نہیں ہے زمین کی طرح بہت سارے سیارے ہیں اور ہر سیارے کے اوپر ایک مشرق ہے مغرب ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مشارق اور مغارب کی قسم کھائی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دو دوست تھے پہلے وہ آیتیں دیکھیے قال قائل منهم اني كان اني كان لي قرين يقول اينك لمن المصدقين اذا متنا وكنا اذا مورفاتنا ان لمبعوثون قال هل انتم مطلعون فطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كنت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين کہتے دو دوست تھے ایک دوست آخرت پر یقین رکھتا تھا ایک دوست آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور دونوں مل کر کے دونوں پارٹنر تھے اور پارٹنر ہونے کی وجہ سے نفع دونوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا آدھا آدھا کہتے کہ ایک دفعہ دونوں کو آٹھ ہزار کا نفع ہوا چار ہزار ایک کو ملا چار ہزار دوسرے کو ملا علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہ واقعہ منقول کیا ہے چار چار ہزار دونوں کو ملے مومن دوست کو یہ معلوم ہوا کہ کافر دوست نے ایک ہزار میں زمین خرید لی ہے مومن دوست نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ فرمایا یہ کہا کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار میں دنیا میں ایک زمین خرید لی ہے میں ایک ہزار صدقہ کرتا ہوں تیری راہ میں جنت میں ایک ہزار کی زمین مجھے دے دے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا دوست ایک ہزار میں گھر بنوا لیتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار میں گھر بنوایا ہے میں ایک ہزار تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں میرا ایک گھر بنا دے اسی پلاٹ کے اوپر جو میں نے ایک ہزار میں خریدا ہے جنت کے اندر پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہزار اس کا دوست ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور مہر دیتا ہے ایک ہزار کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار روپیہ مہر رکھا ہے ایک لڑکی سے شادی کی ہے میں ایک ہزار تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں ایک ہور کے مہر کے لیے پھر اسے معلوم ہوتا ہے وہ جو آخری ہزار ہے ایک ہزار وہ خرچ کرتا ہے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار گھر کے ڈیکوریشن میں خرچ کر دیا میں ایک ہزار تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہوں اے اللہ میرے گھر کو بھی ڈیکوریٹڈ بنا دے کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد دونوں پہنچے ایک جنت میں ایک جہنم میں تو فرشتوں نے پوچھا کہ وہ جو تیرا دوست تھا کافر دنیا ہی دنیا اس کے پیش نظر تھی دیکھنا چاہے گا کہ کدھر ہے وہ کالا حلم تم متل دیکھنا چاہے گا کدھر ہے وہ کہا میرا دوست کدھر ہے دنیا میں پارٹنر تھا یہ اس طرف دکھائی نہیں دے رہا کدھر گیا فتلا پراؤ کی سوائی جہین دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا آگ میں جلنا ہوگا فوراً پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کے بولے گا کہاں واللہ ان کی تلا تردین اگر تیرے جیسا راستہ میں اختیار کرتا تب تو تو مجھے ہلاک کر دیتا تھا تباہ کر دیتا تھا نعمت ربی بولے من المحضرین اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں جہنم میں اسی طرح حاضر ہوتا جیسے میرا دوست وہاں حاضر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر دو دوست ایسے ہوں تو وہاں بھی اگر ایک جہنم ایک جنت میں چلا گیا تو ایک دوسرے سے بات کروائی جائے گی دکھایا جائے گا ایک دوسرے کو کہ ان دونوں کا انجام کیا ہوا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جہنم کے بیان کے بعد کہ جنتیوں کے لیے کیا ہے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی اس سے چھوٹی نعمت کیا ہے اہم نعمت حور ہیں کیسی ہوں گی بتایا گیا مکنون یہ عورتیں کہ اگر تین دن نہ نہائے تو ان کے بدن سے بدبو آنے لگے اگر یہ دس دن نہ نہائے تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں ایک دن برش نہ کرے تو مجھ سے بدبو آنے لگے تم ان عورتوں کے پیچھے اپنا ایمان اپنی زندگی تباہ کیے ہوئے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر کیسی کیسی عورتیں معلوم ہے عورتیں کیسی ہیں کن متنون گویا کہ وہ شتر مرغ کے انڈے ہیں شتر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے زرد ہوتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے بہت ہی حسین ہوتا ہے تو ایک تو کہا گیا کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا ہوروں کا یہ سمجھ لو جیسے شتر مرغ کے انڈے کا رنگ ہوتا ہے اور شتر مرغ کیا کرتا ہے ہمیشہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رہتا ہے یہ دوسری خصوصیت ہے مقنون ہوتے ہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا ایسے ہی ان کی عصمت عفت آبرو پاک دامنی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے نہ تو کسی انس نے چھوا نہ کسی جن نے یعنی ہڈن ایگس ویل پرزروڈ یعنی چھپے ہوئے انڈے ہیں اور چھپے ہوئے انڈوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ چلیے ہمارے ساتھ عید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں تعالیٰ سقیم میں بیمار ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا میں بیمار ہوں جبکہ بیمار نہیں تھے یہ تو جھوٹ ہوا اس کو کہتے توریا توریا جھوٹ نہیں ہے توریا کہتے ایسے کلام کو کہ جس کا مفہوم ظاہری اعتبار سے خلاف واقع ہو لیکن باطنی اعتبار سے موافق واقع ہو ایسا کلام جھوٹ نہیں کہا جاتا جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں ہجرت میں آپ کے ہم سفر ہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے کہتا ہے کہ من ہوا آتا ہے کون ہے اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب تو اسے معلوم تھا کہ سو سرخونٹوں کا انعام ان کے اوپر احتیاطن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا بول رہے ہیں ہوا ہا دن دین سبیل یہ راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں دیکھو کیا جھوٹ ہے یہ یہ ایک راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں دیکھو بات بھی بن گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا اسی طریقے کی بات ہے سقیم میں بیمار ہوں یعنی حقیقت میں بیمار نہیں ہوں بلکہ یہ تمہارا شرک و کفر دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی سے دوری دیکھ کر کے میں اندر سے بیمار ہو گیا ہوں میرا دل بیمار ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر بتائے ہوئے بغیر اللہ کے حکم کے بستی کو چھوڑ کر کے نکل پڑے کشتی میں بیٹھے کشتی ڈاماڈول ہونے لگی فسا ہما پکانا من مدح قرآن ڈالا گیا تو انہی کے نام قرآن نکلا ان کو ندی میں ڈال دیا گیا دریا میں ڈال دیا فل تکم خو مچھلی نے ان کو نکل لیا اللہ فرما رہا ہے تسبیح بیان نہ کرتے لا الہ الا انت انی من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ کیسے رہے کیا سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور زندہ رہے بالکل تائید کرتی ہے اس لیے کہ بچہ کہاں ہوتا ہے ماں کے پیٹی میں تو ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جانوروں کے بچے انسانوں کے بچے بھی تو پیٹ ہی میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جانوروں کے بچوں کو اور انسانوں کے بچوں کو پیٹ جیسی تھوڑی جگہ کے اندر اگر زندہ رکھ سکتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اتنے بڑے پیٹ کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا یہ سزا کیوں دی گئی نکتا میں نے پڑھا اس کے بارے میں بڑا عجیب نکتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو معصوم ہو جاتا ہے معصوم رہتا ہے نا ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ اور پھر مچھلی تم کو اگلے گی تو تمہاری مثال ویسے ہو گئی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے معصوم ہوتا ہے ایسے ہی مچھلی کے پیٹ سے تم نکلے تو تمہارے گنا دھل گئے تمہاری پیدائش ہو رہی ہے دوسری ایک طریقے کی دوسری پیدائش تھی اس کے بعد کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے بلکہ ایک عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ دلیلیں تین قسم کی ہوتی ہیں دلیلیں تین قسم کی ہوتی ایک ہوتا مشاہدہ ایک ہوتی عقلی دلیل اور ایک ہوتی نقلی دلیل بتاؤ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مشاہدہ ہے ام شاہدون جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو مونس بنا رہے تھے یہ وہاں حاضر تھے کیا مشاہدہ ان کا مشاہدہ ایک دلیل ہے تو کیا مشاہدہ ان کا مشاہدے کی بنا پر کہہ رہے کہ یہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مشاہدہ نہیں ہے اچھا تو کوئی نقلی دلیل ہے فاتو پہ کتاب تم ان کن تم سو یقین ہم لکم سلطان فاتو پہ کتاب تم انکن تم سو کوئی دلیل تمہارے پاس ہے واضح اگر ہے تو کتاب کے اندر دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے فاتو بھی اتی تو تمہارے پاس نہ تو کوئی مشاہداتی دلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے اچھا عقلی دلیل ذرا بتاؤ تو تم لڑکا پسند کرتے ہو کہ لڑکی اپنے لیے نہیں لڑکا ہم پسند کرتے ہیں لڑکی پیدا ہونا تو ہمارے لیے آر ہے اللہ نے فرمایا تمہاری حالت تو یہ ہے کہ ہو کر دیں تمہارے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے کہ ارے تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو چھپتا پھرتا ہے اور تیرا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اندر اندر کھولتا رہتا ہے لڑکے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اور لڑکی کی پیدائش کے اوپر رنجیدہ ہوتا ہے اور تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو تم زندہ غور کرتے ہو لڑکیاں تمہیں پسند نہیں جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو وہ ذاتے باری کے لیے پسند کرتے ہو یہ کون سی اگلی دلیل ہے علی رب بھی کل بنا تو الحم البن رب کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے یہ کون سی منطق ہے تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں دلیل کی روح سے ان کے اس عقیدے کو باطل کروایا کیا بولنے کا انداز ہے اللہ اکبر یعنی تمہارا یہ عقیدہ صحیح نہیں نقلن تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور اسی طرح مشاہدہ بھی اس بات کی تائید نہیں کرتا اس کے بعد سورہ سواب شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوقات مقرر کر رکھے تھے کچھ اوقات ایسے تھے کہ مقدمات فیصل کرتے تھے کچھ اوقات ایسے تھے کہ ان میں امور مملکت کی تفتیش وغیرہ کرتے تھے جانچ پڑتال کرتے تھے کچھ اوقات عبادت کے لیے مقرر کر رکھے تھے کچھ اوقات سونے کے لیے حضرت محراب میں تھے عبادت کے لیے جو وقت تھا مقرر عبادت کر رہے تھے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا واقعہ اس طرح وہ عطا کا نبا تصور المحراب اس دخل والا داؤد ففز میں ہوں کارولا تخف خسمانی بگا باغ نہ باغ فحكم بيننا بالحق ولا تشك واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نهجه ولي نهجه واحده فقال اكفلنيها واعطني في الخطاب قال لقد ظلمك نعجتك الى وان كثيرا من الخلطاء لا بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم کیا بات کہتے ہیں کہ دو آدمی دیواریں پھاک کر کے محراب کی اندر آ گئے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے اس تصور تصور ہے کا مطلب ہوتا ہے دیوار پھاک کر کے اندر آ جانا چوروں کی طرح عام دروازے سے نہ آ کر یہ دیوار کود کر کے اندر آئے محراب کے اندر جب داخل ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈر ماتحتل اسباب ہو تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے جیسے سانپ آ جائے آدمی ڈر جائے تو آدمی کو معلوم ہے کاٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا تو ماتحتل اسباب اگر خوف ہے تو توحید کے منافی نہیں ہاں اس خوف کو حرام قرار دیا گیا اور شرک قرار دیا گیا ہے جو ماورائے اسباب ہو ماورائے اسباب کا مطلب کیا ایک آدمی کسی قبر کے اوپر جاتا ہے پکی قبر کے اوپر اور وہاں سے جب واپس ہوتا تو پیٹھ نہیں بتاتا کیوں اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پیٹھ بتا دیا تو کہیں بابا ناراض نہ ہو جائے یہ خوف کس طریقے کا خوف ماور آیا اسباب ہے تو ماں تحت اسباب اگر خوف ہے تو وہ توحید کے منافی نہیں ہاں ماں برائے اسباب اگر خوف ہے غیر اللہ کا تو وہ توحید کے منافی ہے یہ دو آدمی اچانک آ گئے کہیں نقصان نہ پہنچا دے ماں تحت اسباب خوف ہے یہ نبوت کی بھی منافی نہیں اور توحید کے بھی منافی نہیں نبی کے دیوے بھی اس طریقے کا خوف ہوتا ہے کا کانولا تخف دیکھیں ڈیریے نہیں ہم چوروں کی طرح آئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ وقت آپ نے عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے لیکن مسئلہ بڑا اہم تھا اس وجہ سے ہم لوگ آپ کے پاس اسی وقت آ گئے کہا کہ کیا بات ہے کہا ان سو نناج اور یہ ناجت واحدہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بھیڑے ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑی ہے یہ بول رہا ہے کہ اپنی بھیڑی کے بارے میں اکیلے کیوں پریشان ہوتا ہے میری ننانوے ہے نا چرتی ہے نا تو خام خواہ پورا وقت ایک بھیڑ کے اوپر دے دیتا ہے میری بھیڑیوں کے اندر اپنی اس بھیڑ کو بھی شامل کر لے وہ آسانی نہیں خطاب اور باتیں بڑی لچھے دار کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بھیڑ اس کی بھیڑوں میں شامل کر دوں تو کہیں اس کو نہ ہدم کر جائے یہ ننانوے سے سو بنانا چاہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ نائنٹی نائن سے ہنڈریڈ کے چکر میں ہے یہ اس کی نیت خراب ہے کار لقت ظلم کبھی سوال کا جی حضرت فرما اس طریقے کا سوال یہ ظلم ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی آدمی سے اس کی بھیڑ مانگی کہ ہماری بھیڑوں میں شامل کر لے یہ ظلم کیسے ہوا ظلم کیسے ہوا مانگنا ظلم نہیں کہ میری بھیڑوں میں شامل کر لیں بلکہ فورس ڈال کر کے زور صرف کر کے کسی کے مال کو اپنے مال میں ملانا یہ ظلم ہے اگر آپ بولیں کہ بھئی اپنا یہ مال میرے مال میں شامل کر لے اور آپ زور زبردستی نہ کریں فورس نہ کریں تو تو جائز ہے لیکن اگر آپ فورس کر رہے ہیں زور زبردستی کر کے اس دوسرے کے مال کو اپنے مال میں ملا رہے تو یہ ظلم ہوگا اسی سے ایک نقطہ مفسرین نے نکالا ہے کہ اگر زور زبردستی سے چندہ اصولا جائے تو وہ زور زبردستی سے اصولا ہوا چندہ بھی درست نہیں ہے اے نکال سو روپیہ یہ زور زبردستی سے چندہ لینا جائز نہیں ہے وہ حرام ہے یہ واقعہ تھا حضرت نے فیصلہ کیا کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور انہوں نے ایک اصول بتایا وہ ان کثیر ہمارا باپ دو آدمی پارٹنر ہوتے ہیں ایک دھندا کرتے ہیں مل کر کے اس میں سے ایک خلید خلید پر پارٹنر اسی کے جمع خولا تھا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے اوپر ظلم کرتا ہی ہے موقع لگتے ہی دوسرے کو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا ہے اپنا کروڑپرتی بن جاتا ہے اللہ ایمان اور عمل صالح ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ دیکھو پارٹنر اولن بناؤ ہی نہیں اس لیے کہ پارٹنر جو ہوتا ہے دوسرے کو ڈبونے کے چکر میں رہتا ہے اپنا الگ دھندا رکھو ہاں لیکن کوئی نیک پارٹنر مل جائے تو اس کے ساتھ مل کر کے دھندا چلانے میں کوئی دقت نہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہے دیکھ بھال کر کے پارٹنر بنانا ایک تعلیم دی گئی اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں تجھے سو کوڑے ماروں گا سو کوڑے ماروں گا ہوا یہ کہ یہ بیچارے بیمار رہتے تھے اور جب گھر میں شوہر بیمار ہو تو سب سے زیادہ فکر بیوی کو رہتی ہے اس لیے کہ گھر اسے چلانا پڑتا ہے اگر شوہر ہی بیمار ہو جائے بیٹھ جائے سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے وہ بیوی کو ہوتی اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر جلد از جلد ٹھیک ہو جائے بیماری سے شفایاب ہو جائے تو طرح طرح کی دوائیوں کی تلاش میں رہتی تھی شیطان ایسے موقع پر آ جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک منتر بتا رہا ہوں وہ منتر اگر استعمال کر لو تو تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ منتر جو شرکیہ اور کفریہ تھا بیوی منتر لے کر کے آئی سیدھی سادی تھی کہنے لگی کہ ایک منتر لے کر کے آئی ہوں ایک بوڑھے آدمی نے بتایا ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی کہا کہ کیا ہے وہ جب وہ منتر پڑھا انہوں نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے کہا کہ اس منتر کے اندر تو کفر و شرک ہے تو نے ایسی حرکت کیوں کی تو شیطان کے چکر میں کیسے آئی مجھے ٹھیک ہو جانے دے میں تجھے سو کوڑے مارتا ہوں ٹھیک جب ہوئے تو چونکہ قسم کھا لیا تھا انہوں نے کہ خدا کی قسم میں تجھے سو کوڑے ماروں گا پہلے کفار یمین نہیں تھا جیسے ہماری شریعت کے اندر ہے شریعت محمدیہ میں ورنہ قسم کا کفارہ دے دیتے اور کوڑے نہیں مارنے پڑتے لیکن اس وقت کفار یمین نہیں تھا سو کوڑے مارنے ہی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وہی کی کہ تمہاری بیوی بڑی سیدھی سادی ہے میری اللہ اللہ کی بڑی نیک بندی ہے میری اچھی بندی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو مگر معذور جیسا معاملہ کرو ایک صحت مند کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ مت کرو ایک معذور کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرو کہا کہ معذور کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے کہا کہ تم نے ایک قسم کہا ہے کہ سو کوڑے ماروں گا تو ایسا کرو کہ سو تیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اسی جھاڑو سے ایک جھاڑو اپنی بیوی کو مار دو سو تیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اس جھاڑو سے اپنی بیوی کو ایک جھاڑو مار دو تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی اپنی بیوی سے معذور جیسا معاملہ کرو اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا تھا ایک معذور کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر وہ روایت موجود ہے اور اللہ البانی نے اس عزیز کو صحیح کہا ہے کہ ایک معذور آدمی بہت بیمار آدمی ایک جرم کے اندر پکڑا گیا اس کے اوپر سو کوڑے لگائے جانے تھے لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر اس کو ایک دو کوڑے بھی مارے گئے تو یہ مر جائے گا اتنا کمزور اتنا بیمار ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جیسا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا سو لکڑیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو مار دیا تو معذور کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں قانون میں ذرا لچک اس کے بعد زمر شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ فی ظلمات انسان کی تخلیق تین تین تاریخوں میں ہوتی ہے اللہ فرما رہا ہے انسان جب کوئی صنعت کرتا ہے کوئی چیز بناتا ہے تو دن کے اجالے میں بناتا ہے لیکن ہماری کاریگری دیکھو کوئی صنعت کار کوئی پروڈکشن بناتا ہے تو نگاہوں کے سامنے دن کی روشنی میں بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں لیکن ہم ایسی جگہ انسان کو بناتے ہیں دیکھو ہماری اس صنعت کو ہم ایسی جگہ بناتے ہیں کہ انسان کی آنکھ تو کیا انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تین تین تاریخیوں کے اندر ہم اس کی تخلیق کرتے ہیں اس سے انسان کی تخلیق کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ عام پروڈکشن کی طرح نہیں ہے عام پروڈکشن تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بنایا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اہمیت بتا رہا ہے کہ تین تین تاریخوں کے اندر ہم ان کی تخلیق کرتے ہیں انسان کی آس تو کیا دیکھے گی انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اس طریقے کا علم جو اس آیت میں بیان کیا گیا نہ ہو اس کے علاوہ کتنا بھی علم کسی کے پاس ہو وہ علم بیکار ہے اس کے لیے کیا علم ہے کون سا علم ہے امن ہوا رحمت وہ شخص جو رات میں اور دن کے اندر سجدے میں اور رکو میں رہتا ہے اللہ کا تابے دار رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے تعلق سے خوف میں مبتلا رہتا ہے اگر آدمی کے پاس ایسا علم نہیں ہے جو رب کی معرفت کروا سکے رب کا خوف دل کے اندر نہ لا سکے وہ علم جو رب کی محبت دل کے اندر پیدا نہ کر سکے ایسے علم والے اگر مشتری پر بھی پہنچ جائیں چاند پر بھی پہنچ جائیں کہیں بھی پہنچ جائیں ان کا علم بالکل بیکار ہے اس لیے کہ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کے پاس آئی ہی نہیں حقیقی علم یہ ہے کہ اس علم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے یہ دیکھا جائے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے کہاں پر منتحی ہوگی انسان کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے انسان کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے اللہ یہ جاننا ضروری یہ علم اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی زندگی دنیا میں بالکل بیکار ہے کتنے لوگ ہیں کتنا زبردست علم ان کے پاس ہے لیکن کیا یہ علم ہے ان کے پاس کیا وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کہاں سے آئی کہاں منتحی ہوگی اس دنیا سے ہمارا کیا تعلق ہے اس دنیا کے بنانے والے سے ہمارا رابطہ کیا کس قسم کا تعلق ہے اور کہا کہ رب اور خالق اور بندے کے درمیان تعلق اس وقت تک بیلنسڈ اور متوازن رہتا ہے جب تک آدمی دو چیزوں کے درمیان رہے امید اور بیم کے درمیان رہے اگر امید غالب آ جائے تو اللہ کے عدل سے غافل ہو جاتا ہے اور اگر خوف غالب آ جائے بیم غالب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے لہذا آدمی کو امید اور بیم کے درمیان رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو ان دونوں کے درمیان ایمان ہے ایمان کہتے ہیں المان بین الخوفی و رجا ایمان یہ رجائیت امید اور دین کے درمیان ایمان اور خوف کے درمیان ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت بھی رکھو اور اس کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھو اگر بیم اور امید دونوں کے دونوں متوازن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کے معاملے میں تو سمجھو بندہ کامیاب ہے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ تقشیر من الذین یخشون ربهم کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے یعنی قرآن حکیم سب سے بہترین کلام ہے اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا کتاب متشابہ اس یہ ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے کیا مطلب ایک مضمون دوسرے مضمون کی وضاحت کرتا ہے مسانی یعنی بار بار ایک مضمون کو مختلف پہرائے میں مختلف اسالب میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ادا تکر رہا تکر فلقل جب کسی بات کو بار بار دہرایا جائے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے اور پھر اس قرآن کے تعلق سے بتایا گیا کہ تک شعر جلود منود الحم ربو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب اس کلام کو سنتے ہیں جہاں پر جہنم کا تذکر آتا ہے انذار کی باتیں آتی ہیں تو ان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں سمت پھر جہاں رحمت کی بات آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں گویا کہ انذار کی آیتیں پڑھیں تو ان کے روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے اور جب رحمت کی آیتیں دیکھیں مطالعہ کریں اس کو سمجھیں تو ان کے دل ان کے چمڑے یہ نرم ہو جانے چاہیے تم بل جلو یہ تیئیسویں پارے کے مطالب کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے دعوانا الحمدللہ رب العالمین